ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آدمی علماء سے مربوط ہو جی اس لیے کہ اگر آدمی علماء اس کو مل جاتے ہیں صحیح عالم سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو آدھا سفر آسان ہو جاتا ہے جی ورنہ کئی ٹھوکریں کھا کے پھر سمجھ میں آتا اچھا یہاں نہیں جانا چاہیے تھا جی تو غلط کتابیں آدمی پڑھ لیتا ہے یا غلط عالموں کی بات سنتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے یہ غلط ہے تو اس کے لیے صحیح عالم اگر اس کے پاس ہے تو اسی کی ماتحتی میں چلے جی دوسرے کہ یعنی مختصرات کی تکمیل کرتا چلا جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی کتابوں کا شوق زیادہ ہوتا ہے ابتدائی مرحلے میں خاص طور سے جی۔ اور چھوٹی کتابیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے بڑی کتابیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن چھوٹی کتابیں واقعی بڑی ہیں جی۔ کتاب توحید ہے طرح کی کتابیں جی اور توازن قائم کرے مطالعے میں یہ نہیں کہ آدمی مثلا حدیث میں تو حدیث ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے تفسیر میں کچا ہے جی۔ اور اسی طرح سے فقہ میں کچا ہے جی۔ یا بعض اوقات ایسے علوم میں لگ جاتا ہے جو بات کے ہیں اور اصل جو علم پہلے ہیں وہ جیسے تارت کے مسائل معلوم نہیں ہے جی۔ لیکن اروات کے علم میں لگ گیا کہ کون سے راوی مدلسین میں سے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ضروری علم ہے وہ پہلے حاصل کر لے فقہ سے اصول فقہ کی طرف جائے بعض علماء اس کی برخلاف کے بھی قائل ہیں کہ پہلے اصول فکر سیکھنا چاہیے پھر فکر سیکھنا چاہیے لیکن زیادہ سے یہی لگتا ہے کہ آدمی پہلے تفقع حاصل کرے اس کے بعد میں وہ باریکیاں سیکھے جس کے ذریعے سے استعمال وغیرہ کیا جاتا ہے جی کیونکہ فکر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اصول فقہ جو ہے وہ مشتحد کے لیے یا استعمال جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے تو توازن رکھے مطالعے میں یا طلب علم میں جی اور اسی طرح سے حفظ علم کی کوشش کرے جتنا ممکن ہو اگر نہیں ہوتا ہے وقت نہیں ہے مشکل ہے تو گہرائی کے ساتھ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے جی۔ کہ فلاں آیت کا کیا واقعی مطلب ہے فلاں حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس میں کثرت علم سے بہتر اتقان ہے یہ اگر واقعی سمجھ جائے آدمی تو بہت بڑی بات ہے جی اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خوب زیادہ پڑھتے ہیں کوئی اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اور ہر چیز کچی ہوتی ہے جی تو اس کی بجائے یہ کہ تھوڑا آدمی پڑھے لیکن اچھا پڑھے جی اگر حفظ مطلوب ہے تو جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے مختصر نوٹس بنائے جی۔ تاکہ وہ چیزیں جو سمجھی ہیں اس نے اس کو جب لکھتا ہے تو واقعی بات نکھر کے سامنے آتی کہ واقعی جی۔ اس نے کیا سمجھا پھر علماء کی خطابات آلریڈی ہیں جیسے جی۔ شیخ البانی ہیں شیخ حسمین ہیں شیخ بن باز ہیں یا شیخ صالح ہیں شیخ ربی ہیں جی یا جو بھی علماء ہیں تو ان کے دروس اس کو سنتا رہے جی ان لوگوں کی وفات ہو گئی ان کے درست میں حاضری ہمارے لیے ابھی ممکن نہیں ہے جی لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا ہے جو کچھ ان کی خطابات ہیں جی اس کو سننے سے فائدہ ہوتا ہے شیخ البانی کے خاص طور سے جی۔ شیخ تو شیخ البانی کی جو آپس کی بات چیت ہے ان کے طلبۃ علم جو بھی ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان سے بات کرتے تھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طرح جی۔ سے شیخ سیمین کے جو دروس ہیں جی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ آدمی مقصد کو سامنے رکھے کہ میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں بعض اوقات وسائل خود مقاصد کا مقام لے لیتے ہیں جی تو علم فی نفسی مطلوب نہیں ہے جی علم وسیلہ ہے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا جی اگر وہ بول جائے آدمی تو پھر علم خود مقصود بن جاتا ہے جی اور اس میں اخلاص پیدا کرے اس لیے کہ بعض اوقات جب علم بڑھنے لگتا ہے پھر دھیرے دھیرے اخلاص بعض اوقات کم ہونے لگتا ہے جی تو اخلاص اگر علم کے ساتھ بڑھا تو سمجھ لیجیے یہ یہ علم اللہ والا علم ہے جی اور اگر اخلاص کم ہونے لگے تو معلومات ہے اور اس سے واقعی فائدہ آدمی کو نہیں ہوتا ہے صرف زبان حرکت میں آتی ہے دل نہیں جی تو اصل علم وہی ہے جو دل کو صحیح کرے اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ علم روایہ زیادہ روایتوں کے جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ علم واقعی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے جی. تو اس کا اہتمام کریں اور صبر کریں علم پر استاد کی بعض اوقات یہ کتاب پڑھو کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لیے جی. اور استاد نے وہی پڑھنے کے لکھا ہے تو آدمی تابع رہے یہ بڑی چیز ہے شیخ آپ جیسا کہ بتائیں کہ علماء سے استفادہ کرنا چاہیے تو آپ کا جو طلب علمی کا جو دور ہے تو آپ نے کن اساتذہ سے اور کیسے استفادہ کیا کہاں سے آغاز کیا ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے پاس تھے نہیں لوگ جی لہٰذا جو ملتا گیا ہم لوگ پڑھتے گئے جی لیکن مجھ کو جو فارن اسٹوڈینٹس کی ایک لائبریری تھی جی اس میں شیخ البانی بن باز اور شیخ سمی شیخ سال فوزان وغیرہ کے جی۔ دروس آڈیو میں ریکارڈ ملے جی تب وہ حیات تھے اس میں سارے شروع اچھا، اچھا۔ تو اس کو میں سنتا تھا <coughs> اس سے مجھ کو فائدہ ہوا کرتی لیکن براہ راست کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھنے کا موقع تو یہ کب سے شروع کیا شاید آپ کتنے سال پہلے سے یعنی انجینئرنگ کے بعد سے یا انجینئرنگ کے بعد میں نائنٹی یعنی ایٹ کے بعد میں تو یہ کیسا شوق کیسا بدا ہوا شاید آپ یعنی نہیں شوق شوق ہے پیدا ہو جاتا ہے یعنی ہمارے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے دین کا شوق تھا خاص طور سے یہ شوق تھا کہ دوسرے لوگوں تک دین پہنچنا چاہیے جی تو دعوت خود علم کی ضرورت کو آدمی کو یعنی دعوت علم کی ضرورت محسوس کراتی ہے جی ایک آدمی جب دعوت کا شوق رکھتا ہے تو علم کی اہمیت اپنے آپ اس کے ذہن میں آتی ہے اس لیے کہ علم کے بغیر آدمی کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا ہے جی تو وہی دعوتی جذبہ تھا ہمارا سبھی جماعت میں تھے ہم لوگ لیکن پھر دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ غلط ہے اور صحیح کی طرف بڑھ گئی تو اس کے لیے تحقیق کا مزاج بھی بڑھ گیا اور زیادہ اعتماد جو اس زمانے میں جو معیشت تھے لوگ تبلیغ جماعت کے ان سے اٹھ گیا جی اور پھر یہ تو یقینی طور پر ہر آدمی مانتا ہے کہ سلف ہمارے صحیح تھے جی تو اعتماد انہیں پر ہوتا ہے اس لیے میں نے نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا تو کن کن جو ہے چیزوں سے ایک طالب علم کو پرہیز کرنا چاہیے ہاں،, ہاں سب سے پہلے ریا سے پرہیز کرنا چاہیے علم کی بنیاد پر دنیا میں عزت اور شہرت اور لوگوں کی تعریف اور مال اس کی طلب سے پرہیز کرنا چاہیے علم کے سلسلے میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے آدمی سب ایک ساتھ نکلنا چاہتا ہے لکما نہیں کھانا چاہتا ہے جی۔ تو علم بعض اوقات آپ ہیں فتح الباری تو چاہتا پوری فتح الباری جلدی سے آ جائے جی۔ تو علم کے سلسلے میں کتابوں کی یعنی تکمیل علم کا شوق تحصیل علم میں مانے ایک آدمی چاہتا ہے کہ سب مل جائے کمپلیٹ ہو جائے شروع سے آخر تک کتاب پڑھ لیں ہاں، جیت گئے لیکن حاصل کتنا کیا تو آدمی کا ذہن تکمیل سے زیادہ تحصیل کی طرف ہونا چاہیے کہ اس نے حاصل کیا کیا اس سے جی۔ اور اس لیے تاجیل سے بچنا چاہیے اور اسی طرح سے حسد سے بچنا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ جو تربت ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں بعض اوقات ان کے اندر ترقی دیکھ کے آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے جی۔ علماء کی شان میں گستاخی سے بچنا چاہیے جو علماء کسی مسئلے میں غلطی کیے ہیں اور جی۔ ہم کو صحیح مسئلہ معلوم ہے تو ان کی تحقیق دل میں نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو شیخ البانی نے اس مسئلے میں غلطی کی اور مجھ کو معلوم ہے اور اسی طرح سے علماء کی کی شان میں بد زبانی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے استاد سے خاص طور سے ادب سے پیش آنا چاہیے اس کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے جی دوسرے تلامزہ کے سامنے اس پر سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جی۔ ہوتا ہے کہ آدمی کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے طالب علم کا خاص طور سے جی کہ دوسرے طلباء کے سامنے اس پر غالب آنے کی کوشش کر کے ثابت کرے کہ میں بھی کچھ ہوں جی تو علو نفس جو انسان کا ہے یہ اس کے لیے ترقی میں پرواز میں مانے ہوتا ہے اور اسی طرح سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اگر آدمی چاہ رہا ہے کسی مسئلے میں اور نہیں ہو پا رہا ہے جیسے لیکن نہیں ہو رہا حدیث حفظ کر رہا ہے لیکن نہیں ہو رہی تو نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے جی۔ اور بے جا مناظر بازی نہیں کرنا چاہیے اس سے آدمی کے دل میں فساوت پیدا ہوتی ہے جی سمجھانا چاہیے مانا ٹھیک نہیں مانا کوئی بات نہیں اور اسی طرح سے علم کی بنیاد پر یعنی علم کے سلسلے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی دوسروں کی ہدایت کا حریث ہو جب علم حاصل کر رہا ہے جی۔ تو اس میں سے صدقہ بھی کرے جیسے مال حاصل کر رہا ہے آدمی تو اس کی زکوٰۃ بھی ہے جی تو علم کی بھی ایک زکات ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو علم کی طرف یعنی دعوت دے علم سکھائے ان کو اور اپنی تلامزہ جو ساتھ میں اس کے ہیں جو بھی دوسرے ہیں ان کا تعاون کرے ان پر برتری اپنی مل جاتا ہے اگر اللہ نے اس کو ترقی دی ہے تو جی۔ ان کا تعاون کرے ان کے فہم میں ان کی مدد کرے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنی کوشش کی نفی کرنا چاہیے یہ اکثر نہیں ہو پاتا ہے جی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے انما اوتی تو اعلیٰ علم یہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یہ مانے کہ واقعی میرے پاس کچھ ہے جی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کمال ہے جی بلکہ آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہے اسی لیے اپنے تعمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو آدمی کو برباد کرتی ہیں ایک ریا ہے اور دوسرے تکبر ہے جی اور یا یا میں ان دونوں چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے جی یا سے اخلاص پیدا کر کے ریا کو ختم کیا جاتا ہے اور یا میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اپنی قبر کو توڑا جاتا ہے جی تو ریا اور تکبر یہ دونوں بھی یعنی ریا یہ کہ آدمی دوسرے کی عظمت میں جینے والا بنے اللہ کی بجائے جی مخلوق کی عظمت ہو کہ اس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے جی اور تکبر یہ کہ اپنی عظمت میں جی رہا ہوں جی۔ کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں جی۔ یہ دونوں عظمتوں سے نکل کے اللہ کی عظمت میں جینا چاہیے جی تو آدمی اخلاص کے ساتھ اور توازوں کے ساتھ علم حاصل کرے مداومت کرے جذبات کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں کبھی دل بہت چاہتا ہے پڑھنے کو کبھی نہیں چاہتا ہے جی لیکن اپنے لیے ایک برنامج مقرر کرے اس کی پابندی کرے جی۔ تو یعنی القصد القصد سب لوگوں تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جائے انشاءاللہ شیخ صاحب یہ لغت کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ آپ کہ ماشاءاللہ میں نے اور بھی علماء سے تعریف سنی ہے کہ آپ کی اردو اور عربک لینگویج ماشاءاللہ کافی اچھی ہے تو یہ اردو زبان آپ کو کیسے یعنی عربک زبان آپ نے کیسے سیکھا جی شاید جی کام دو منٹ ویسے آخری سال اچھا ہاں ٹھیک چلیے مختلف صاحب سب گیا ہے اوکلی میں عربی زبان میں نے پوری نہیں سیکھی ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور اس میں جو بھی کتاب عربی کا معلم ہے یا اسی طرح سے عربی بگنرس ہیں جو کتابیں میں نے دیکھی خاص مجھ کو فائدہ ہوا شیوخ کے خطابات اور درست سننے سے جی جس میں سے شیخ البانی جی۔ اور شیخ محمد بن الفیمین ان کے خطابات سر فہرست ہیں جی شیخ بن باز کی تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی پہلے جی کیونکہ بہت تیز بولتے تھے اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے خود طالب علم عرب کا تھا وہ خود مجھ سے کہہ رہا تھا عبداللہ اس کا نام تھا وہاں ہندوستان میں کہنے کا پہلے پہلے میں جب ان کے درس میں بیٹھتا تھا تو میں دائیں بائیں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں جی تو شیخ حسین کی عربی بہت صاف تھی اللہ رحم فرمان پر اور شیخ الالبانی الحمد ان کا جو انداز گفتگو تھا جیسے حدیث میں ہے کہ الفاظ کے گن لیے جائیں تو بھی گن سکتا تھا گننے والا تو اس سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا کہ عربی میں کیسے بات کی جاتی ہے کیسے سوال پوچھا جاتا ہے انداز کیسا ہوتا ہے جی۔ جو لہجہ ہوتا ہے بولنے کا جی تو عربوں کا اپنا ایک لہجہ ہے جیسے اردو کا ایک لہجہ ہے جی تو سننے سے بولنا آتا ہے جی یہ اصول ہے اس لیے کہ بچہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے اور ماں باپ کو سنتا ہے اس کو بولنا آتا ہے جی تو یہ کرنا چاہیے اور پھر مشق مطالعہ کرنا چاہیے تو میں نے ایسے ہی کیا تو فائدہ ہوا مجھ کو کافی لیکن اور کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کھیل میں اضافہ کرے اردو زبان اچھا۔ اردو ہم کو ہمارے گھر والوں نے سکھائی <laughs> گھر والوں نے سکھائی تھی اور پھر مطالعہ کرتا رہا جی۔ اس کے بارے میں مجھ کو نہیں معلوم کہ مجھ کو کیسے ہے اردو لیکن یہ ہے کہ اسکول میں ہم لوگ اردو پڑھتے تھے اردو اسکول سے پڑھا ہوں اچھا اردو میڈیم سے اردو پڑھا ہوں پڑھا ہوں اچھا اردو میڈیم سے پڑھا بولنے یعنی جی پڑھا ہوں اور اچھے اردو غلم سب میں <laughs> اچھا، جی۔ دس کلاس تک اپنے اردو میں ہاں۔ اس کے بعد انگلش میڈیم اس کے بعد انگلش میں اچھا ماشاء اللہ میری بھی حالت کو ایسی ہے اچھا، ہاں۔ اردو زبان سے دس کلاس ہاں۔ تک پڑھاؤں اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ سے انگلش پھر انجینئرنگ بھی ویسے ہی ماشاء اللہ چلیے اللہ برکت دے آپ کو جزاکم اللہ خیر انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں ٹھیک ہمیں بھی جو ہے سکتے ہیں جزاک اللہ بارک اللہ فی یعنی کھانے کی شرط ہے یہاں نہیں ان کے لیے ہاں۔ چلیے